ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھاری دار ابا یعنی چادر زیبت فرمائے اپنے ایک اون کو خاری سے نجات دلانے کے لیے گندک یا تار کو لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھجور ساتھ ہے میں نے عرض کی جی ہاں پھر میں نے آپ کو کچھ کھجورے پیش کی آپ نے ان کو اپنے منہ میں ڈالا انہیں چبایا پھر بچے کا منہ کھول کر ان کو اپنے دہانے مبارک سے براہ راست اس کے منہ میں ڈال دیا بچے نے زبان ہلا کر اس کا ذائقہ لینا شروع کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انصار کی کھجوروں سے محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبد اللہ رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بارہ